حضرت صبرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتے کی اجازت دی تو میں اور ایک دوسرا آدمی قبیلہ بنو عامر کی ایک عورت کے پاس گئے اور اسے موتے کی پیشکش کی وہ کہنے لگی مجھے کیا دو گے میں نے کہا اپنی چادر دوں گا میرے ساتھی نے بھی کہا اپنی چادر دوں گا میرے ساتھی کی چادر میری چادر سے عمدہ تھی لیکن میں اپنے ساتھی سے زیادہ جوان تھا جب وہ میرے ساتھی کی چادر دیکھتی تو وہ اسے اچھا لگتا اور جب وہ میرے جسم کو دیکھتی تو میں اسے اچھا لگتا بالآخر وہ کہنے لگے تو اور تیری چادر میرے لیے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ تین دن رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس اس قسم کی کوئی عورت ہو جس سے وہ متا کر رہا ہے تو اسے چھوڑ دے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستر